لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اہل جنت اس میں نہ کوئی لغ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ